چیپٹر تھری مسلحانہ جنگ اب غور کرنا چاہیے کہ مدافعانہ جنگ کے ان احکام سے مسلمانوں کی جس قومی قوت کو مٹنے اور تباہ ہونے سے بچایا گیا ہے اس کا مصرف کیا ہے یا اس قوت کو بچانا فی نفسی ہی مقصود ہے یا در حقیقت اس سے کچھ اور کام لینا ہے جس کے لیے اس کا فتنوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے گزشتہ صفحات میں جو ہم بار بار اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے رہے ہیں کہ مسلمان اپنی قومی طاقت کو کھو کر اس اصلی خدمت کو انجام دینے کے قابل نہیں رہ سکتے جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے تو اس سے ہمارا مقصد دراصل اسی سوال کا جواب دینا تھا وہ مواقع کسی تفصیلی گفتگو کے متحمل نہ تھے اس لیے صرف اشارات پر اکتفا کیا گیا مگر اب ہم بحث کی اس منزل پر پہنچ گئے ہیں جہاں اس گرہ کو کھولنے سے سوئے فہم کی گنجائش نہیں ہے قرآن مجید جو کتاب مجمل ہونے کے باوجود اسلامی تعلیم کے ایک ایک پہلو کی تفصیل کا حامل ہے وہ مقصد بھی بیان کرتا ہے جس کے لیے مسلمان پیدا کیے گئے ہیں اور وہ اصلی خدمت بھی بیان کرتا ہے جس کو انجام دینے کے لیے ان کی قوت کے تحفظ میں یہ سارا اہتمام کیا گیا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا سورہ آل عمران ترجمہ تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کی خدمت اور ہدایت کے لیے برپا کیا گیا ہے تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور بدی کو روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اس ارشاد میں اخرجت لل عرب یا اخرجت للعجم یا اخرجت لش نہیں کہا گیا بلکہ اخرجت لناس کہا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کسی خاص نسل یا خاص ملک کے لیے نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ بنی نوع انسان کی خدمت یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم کریں اور بدی سے روکیں ایک قوم کی زندگی کا مقصد تمام بنی نوع انسان کی خدمت کرنا یہ ایک ایسی بات ہے جس کے تخیل سے قومیت اور وطنیت کی فضا میں پرورش پانے والے تنگ دماغ آشنا نہیں ہیں وہ قوم پروری یا وطن پروری کو تو خوب جانتے ہیں اور قوم پرستی تو گویا ان کے تخیل کی معراج ہے مگر جغرافیائی اور نسلی حد بندیوں سے بالاتر ہو کر سارے عالم انسانی کی عملی خدمت انجام دینا اور اسی کو پوری قوم کا مقصد حیات قرار دینا ان کی رسائی سے بہت دور ہے اسی لیے سب سے پہلے ہمیں اس کی تشریح کرنی چاہیے کہ یہ اخرجت للناس کیا چیز ہے